زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروا نے ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے موسا کے ساتھ اس حدیث کو علی بن مدینی نے بھی عبدالعزیز درواردی سے روایت کیا ہے انہوں نے ہشام سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انیس